ولید بن مسلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اوزاعی نے حدیث سنائی کہا مجھے یحییٰ بن نبی کثیر نے حدیث سنائی کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر فتح عطا کی تو آپ لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا بلا شبہ اللہ نے ہاتھی کو مکے سے روک دیا اور اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر تسلط ادا کیا مجھ سے پہلے یہ ہرگز کسی کے لیے حلال نہ تھا میرے لیے دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا اور میرے بعد یہ ہرگز کسی کے لیے حلال نہ ہوگا اس لیے نہ اس کے شکار کو ڈرا کر بھگایا جائے اور نہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں اور نہ اس میں گری پڑی کوئی چیز اٹھانا اعلان کرنے والے کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں اور جس کا کوئی قریبی عزیز قتل کر دیا جائے اس کے لیے دو صورتوں میں سے وہ ہے جو اس کی نظر میں بہتر ہو یا اس کی دیت دی جائے یا قاتل قتل کیا جائے اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے کے رسول اس ذخیر سوا ہم اسے اپنی قبروں کی سلوں کی درزوں اور گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذخیر کے سوا اس پر اہل یمن میں سے ایک آدمی ابو شاہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب میرے لیے لکھوا دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دو ولید نے کہا میں نے اوزائی سے پوچھا اس یمنی کا یہ کہنا اے اللہ کے رسول مجھے لکھوا دیں اس سے مراد کیا تھی انہوں نے کہا یہ خطبہ مراد تھا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پانچ